اندر شدید طلب پیدا ہوتی ہے کہ جو چیزیں میرے لیے مفید ہیں وہ مجھے حاصل ہیں مجھ کو اچھا کھانا ملے اچھا کپڑا ملے اچھا مکان ملے اچھی سواری ملے اچھی بیوی ملے یہ سب شہرت ڈالتے ہیں یہ سب اللہ کی رضا کے ساتھ ہو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو اللہ کی نعمت اگر کسی کے سامنے بہت اچھا کھانا رکھا ہو بھوک ہی نہ لگی ہو تو اس کے لیے وہ کھانا بیکار ہے تو یہ بھوک اللہ کی بڑی نعمت ہے لیکن اگر اس بھوک کو مٹانے کے لیے انسان چوری کر لے و حرام کی تمیز چھوڑ دے جو اس کا دل چاہے وہ کھانے لگے تو پھر یہ بھوک اس کے لیے اسی طرح دوسری نعمت ہے غضب اس کا اگر انسان کے اندر غصہ نہ ہو تو وہ اپنے کو نقصان سے بچائیے کوئی اس کا سامان لے کر جاتا جا رہا ہے تو وہ نہیں آ رہا کوئی اس کی عزت پر حملہ کر رہا ہے تو غصے نہیں تو اس کو شرافت تو نہیں کہیں گے اس کو تو بے ایسی کہیں گے اس لیے یہ غصہ بھی اللہ کی محنت ہے غصے کے ذریعے انسان اپنے آپ کو تکلیفوں سے بچاتا ہے مصیبتوں سے بچاتا ہے شرط یہ ہے کہ یہ قابو میں رہے کنٹرول میں رہے غصہ انسان کے قابو میں رہے انسان غصے کے قابو میں نہ ہو جائے آج ان شاء اللہ ہم غصے پر ہی گفتگو کریں گے اگر یہ قابو سے باہر ہو جائے گا تو یہ انسان کے لیے کتنی بڑی مصیبت بن جائے دنیا میں بھی مصیبت بنتا ہے آخرت میں بھی مصیبت بنتا ہے یہ کنٹرول میں ہو انسان کے قابو میں ہو تو یہ اللہ کی ٹپڑی میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے غصے کے لیے عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک غیر اور ایک غضب دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے کسی بات پر انسان کو ناگرانی ہو غصہ اس کے دل کے اندر ہو وہ اندر اندر اڑ رہا ہو لیکن اس کا اظہار نہ کر رہا ہو سامنے والے کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے رہا ہو اس کو بیٹھ کے اور اگر انسان اس کے ساتھ ساتھ ایکشن بھی لے انتقام بھی لے کوئی کارروائی بھی کرے تو اس کو غلط کرے اللہ تعالیٰ قرآن پاک نے انسان کے لیے یہ دونوں لفظ استعمال فرمائے ہیں غلط کا لفظ بھی غیر کا لفظ اپنے لیے جب بھی استعمال کیا ہے تو صرف غلط کا لفظ استعمال کیا غیر کا لفظ بھی استعمال کیا اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اندر اندر کر کچھ نہ پائے اللہ کو تو جب کسی پر غصہ آتا ہے تو پھر اگلا پچھلا سارا انسان برابر کرے اللہ نے اللہ ارادہ فرما دے تو سب کچھ برباد ہو جائے تباہ ہو جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے غیر کلر سے بھی استعمال فرمایا اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف غلط کلر سے استعمال کیا انسان کے لیے دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں غصہ ایک فکری چیز ہے یہ سمجھنا کہ میری ایسی اصلاح ہو جائے کہ مجھے کبھی غصہ ہی نہ آئے یہ ضرورت نہیں اصلاح یہ ہے کہ غصہ قابو میں آئے غصہ انسان کے کنٹرول کے اندر ہو جائے غصہ انسان پر مسلط نہ ہو جائے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا متقی بندوں کا تذکرہ فرمایا تو یہ نہیں فرمایا کہ میرے اچھے بندے وہ ہیں جن کو کبھی غصہ آتا ہی نہیں فرمایا میرے اچھے بندے وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں جو اپنے غصے کو قابو میں کر لیتے ہیں وہ غصے میں بے قابو ہو کر کسی کے خلاف ایسا قدم نہیں اٹھاتے جس سے میں لگا دیتا اس لیے ان کے لیے اللہ اللہ کے اچھے بندوں کی جو ہیں ان ذکر کی گئی اور وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے غصے کو پی لیتے ہیں اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کو بھی غصہ آتا ہے لیکن وہ غصہ ان سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرا سکتا اس غصے کے ذریعے شیطان ان سے اپنی مرضی کا کوئی کام نہیں کرا پاتا یہ ان کے دل میں لگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا اب ضرور فرمایا جیسے سارے انسانوں کو غصہ آتا ہے غصہ مجھے بھی آتا ہے حضرات صحابہ صاحب کرام خود بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا کسی بات پر تو ہم محسوس کر لیتے ہیں آپ کے چہرے پر ایک خاص نکھی جو طرف پھول جاتی تھی پڑکنے لگتی تھی اس سے محسوس ہو جاتا تھا آپ کے چہرے کے رنگل بدل جاتی تھی اس سے محسوس ہو جاتا تھا لیکن نہ آپ نے کبھی خوشی میں اللہ کی نا فرمانی کی نہ غصے میں اللہ کی نا فرمانی کی انسان ان دونوں موقعوں پر اگر اس کی اطلاع نہیں ہوئی تو ان دونوں موقعوں پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے کبھی خوشی کی زیادتی میں ایسے کام کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور کبھی غصے کی زیادتی میں ایسا کام کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو آپ نے ساتھ فرمایا تو غصہ تو مجھے بھی آتا ہے مگر غصے میں بھی میری زبان سے وہی بات نکلتی ہے جو حق ہو یہ ہے غصے کا کنٹرول آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا جب آپ مدینہ تجربہ تشریف لائے یعنی ہجرت کر کے نوجوان صحابی تھے جو پڑھے لکھے تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا اس زمانے میں عربوں میں ایسے لوگ بہت کم ہوتے تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا علم تو عام ہوا اسلام کے آنے کے بعد تو ان کو لکھنا پڑھنا آتا تھا تو وہ یہ اہتمام کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب تشریف لاتے تو اپنا قلم دعوی جو بھی زمانے میں لکھنے پڑھنے کا سامان ہوتا تھا کبھی لوگ ہندی میں لکھ لیتے تھے کبھی کپڑے پر لکھ لیتے تھے کسی اور چیز پر لکھتے تھے تو جو کچھ سامان ہوتا تھا وہ لے کر کے آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تھے وہ اس کو نوٹ کر لیتے تاکہ میں اس کو بعد میں یاد کروں اس کو محفوظ رکھوں اسی طرح صحابہ اکرام نے احادیث مبارکہ کو محفوظ کیا ایک دن ان کے بڑے بھائی نے کہا تم سے ہر بار سیکھتے ہو اب دیکھیں وہ لکھتے تھے محبت بڑے بھائی نے جو بات کی وہ بھی محبت کری تم ہر بات سیکھ لیتے ہو میں ہر بات سیکھ لیتا ہوں مجھے تو مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایک انسان ہے ہو سکتا ہے کبھی کوئی بات آپ غصے میں ایک ساتھ کسی کو جاتے اور تم اسے نوٹ کر لو وہ بعد میں نقل کرنے کی بات نہ ہو وہ بعد میں محفوظ کرنے کی بات نہ ہو تو اس سے تو ان کے دل میں آیا کہ اس سے تو بعد میں ناول بلّہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی ہو ان کی بات سمجھنے ہاں واقعی کوئی کوئی بات دیکھنا چاہیے ہر بات لے لیجیے ہم جب وہ پڑھنے نہ دے تو ہم نے دیکھنے پڑھنے کا سامان نہیں دے تو تم نے ہمارا کیا ہوا تم کل ملے تو انہوں نے عرض کیا جو بڑے بھائی نے ایسا کہا تھا تو میں نے احتیاط کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا دیکھو انسان ہو مجھے بھی ہے لیکن تم میری ہر بات نہیں کرو میری زبان سے حق کے سوا کرنی کوئی بات نہیں نکلتی یعنی اگر میں غصے میں بھی کسی کو کوئی بات کہوں گا تو وہ حق بات ہوگی اسے بھی لکھو وہ بھی سیاحت محفوظ رکھی جائے گی اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں سفید میں ایسا بنا دے کہ ہم نہ خوشی میں نہ غمی میں نہ غصے میں کسی بھی حال میں ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہوں کسی بھی حال میں ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو عام آدمی کا غصہ اس کے قابو میں نہیں ہوتا چنانچہ جب وہ غصے میں آ جاتا ہے تو بس ایک ہنگامہ اس کے اندر برپا ہو جاتا ہے اس کے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں ایسے ایسے بول زبان کا نکال دیتا ہے کہ سالوں کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتے ہیں بعد پرانے تعلقات بس بے ہوئے میں خود اسے بھی افسوس ہوتا ہے لیکن بسا برس کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں یہ سب ہوتا ہے انسان کی تربیت بھی نہیں ہوتی نہیں ہوتے اسی غصے کی وجہ سے انسان بسا اوقات کافر ہو جاتا ہے ایسے بول بول دیتا ہے جس سے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور سفا کی کتاب ہے ما لا بد من اس نے یہ مسئلہ لکھا ہے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کوئی بات کر دی اور کہا بھائی شریعت کی بات ہے اور دوسرے نے غصے نے کہا اپنی شریعت اپنے بات رکھ تو اس کا ایمان کرتا ہو اس بندے نے کفر کا انتخاب کر لیا اتنے سے الفاظ کہنے پر کہ رت پڑے شریعت کو اگر اور اگر آپ غور کریں تو کتنی ہی مرتبہ آپ نے لوگوں کے منہ سے یہ الفاظ سنے ہوں گے کہ اپنی شریعت اپنے پاس رکھو اپنا دین اپنے پاس رکھو اللہ اس سے ایمان ختم ہو جائے تو یہ کفری کلمہ ہے تو غصے میں انسان دائرے شریعت سے نکل جاتا ہے غصے میں ہی انسان ایک دوسرے سے قطع تعلق ہی کر لیتا ہے ایک صاحب آئے رو رہے تھے پوچھا کیا ہوا بس جو غصہ آ گیا تھا میں نے بیوی کو طلب دے دی میں نے کہا دنیا میں کبھی کسی نے خوش ہو کر بھی بیوی کو بنا دی جب بھی یہ غصے لیے تو شریعت ہمیں کہتی ہے کہ ہم غصے میں ہی اپنے آپ کو قابو میں رکھیں غصے ہی میں شاگرد استاد کو چھوڑ دیتا ہے خاوند بیوی کو چھوڑ دیتا ہے مریض اپنے پیر کو چھوڑ دیتا ہے بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ دیتا ہے اور بندہ اپنے خدا کو چھوڑ دیتا ہے ماں باپ نے روک تو کی بیٹا غصے میں آ کے گھر سے نکل گیا شہر نے روک تو کی برداشت نہیں ہوئی صورت حال بدل گئی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ اچھا تعلق وہ ہے کہ شہر بلا وجہ بھی اس کو ڈانٹے تو وہ اس غصے اور ڈانٹ کو قبول کرے بلکہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ اگر شہر بلا وجہ چوراہے میں کھڑا ہو کر دوسرے لگائے تو اچھا امید وہ ہے جو جوتے اٹھا کر پھر دے طبیعت کے اندر ملال نہ قابو کرے کہ میرا فائدہ ہوتا ہے فرماتے ہیں شیخ کو غصہ بھی رحمت ہوتا ہے ایک مرتبہ حضرت رحمت اللہ نے مسجد میں تشریف فرماتے اور ایک نیا بندہ ملنے کے لیے آیا کوئی انڈسٹری مین تھا کوئی بڑا سمجھدار تھا بڑا کاروباری تھا بڑے فیکٹری کا مالک تھا مگر بالکل صاف ستھرا صاف ستھرا چہرہ بہت صاف اس عادت نے وضو کیا اور ہی حضرت کی خدمت میں جا کر بیٹھا بس حضرت نے تو ڈانٹنا شروع کر دیا تم نافرمان بنے پھرتے ہو تمہیں اللہ سے حیا نہیں آتی تمہیں مرنا یاد نہیں تم دنیا کی لذتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو کیا جانوروں جیسی زندگی ہے اتنی باتیں سنانی یہ آج مسکراتے ہوئے سنتا بھی رہا سمجھ بھی نہیں لگ رہی تھی کہ مسئلہ چل رہا ہے حضرت کی ذوالفقار کا ہے میں اپنے شہر کی خدمت میں پہنچا جوانی کا زمانہ اور اس بار سچری کا مالک آگے بیٹھا وہ پہلی مرتبہ آیا اگر مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم تھا اس کو ڈائریکٹ کہیں گے تو یہ تو بات جائے گا لیکن کہنا بھی تو ہے نا اس کی اصلاح بھی تو کرنی ہے اب دوسرے کے اوپر غصہ ہو رہا ہے کہ من من کرتے ہو تم کو شرم نہیں آتی تم کو اپنے موت کا خیال نہیں ہے اللہ کے پاس جاؤ گے کیا دکھاؤ گے کھاتے ہو اللہ کا اور مرضی اپنی پوری کر کرتے حضرت فرمانے میرے شیر مسلم میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس بات پر حضرت ناراض ہو گئے لیکن خاموش تو میں ایسا بھی نہیں پلٹنے کے بعد حضرت آپ کیا کر رہی میں نے کیا کر دیا نہیں خاموش ہو مگر یہ شاید حضرت تو جاننے لگے تمہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا تمہیں نبی علیہ السلام کے سامنے جب رسوائی ہوگی تب پتہ چلے گا اللہ تینوں ڈالتا کی کوئی حد نہیں کوئی دس منٹ کم از کم یہ ڈانٹ کے مسکراتا بھی رہا جی جی بھی کرتا رہا خیر جب اس بندے نے وہ باتیں سن لی اس کے بعد وہ کہنے لگا اچھا جی میں اجازت چاہتا ہوں حضرت نے اس کو اجازت دے دی اور جب میری طرف دیکھا تو مسکرائے اور فرمانے لگے ایک پنجابی زبان کی مچل مطلب جس کا مطلب یہ ہے کہ شہر کی بیٹی کو ہوں سنا کی بہو تب پتا چلا کہ حضرت اصل میں اس کو ڈانٹنا چاہتے تھے لیکن وہ نیا بندہ تھا اس طریقے سے اس کے دل میں احساس پیدا کر صرف بات ہمارا مقصد مطلب نہیں تھا احساس پیدا کر رہے تھے کہ آدمی یہ سوچے میں کس کی دی ہوئی زندگی جی رہا ہوں میں کس کا دیا ہوں مجھے گھر کس نے دیا ہے مجھے سواری کس نے دی ہے مجھے یہ صحت کس نے دی ہے کتنے ہی اسپتالوں میں جو پڑے ہوئے ہیں اللہ کو دور کی باتیں اٹھ نہیں سکتے کروٹ نہیں بدل سکتے یہ صحت مجھے کس نے دی ہے کہ میں اپنے پیروں سے چل کر کے مسجد میں آیا ہوں یہ طاقت مجھے کس نے دی ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں میں اپنی زبان سے بول سکتا ہوں میں اپنے کانوں سے سن سکتا ہوں میں اپنے ہاتھ سے پکڑ سکتا ہوں میں اپنے پیر پر کھڑا ہو سکتا ہوں میں دو روٹی کھاتا ہوں تو ہزم ہو جاتی ہے یہ سب کس کی ہوئی نعمتیں ہیں اس کی مرضی پر زندگی گزارنے کے بجائے میں شیطان کا کہنا مان رہا ہوں مجھ سے بڑا کوئی بے وفا ہوگا مجھے جہنم سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں میں کر کتنے آنسو باہے اور مجھے ان کی شکل پسند نہیں ہے مجھے ان کی صورت پسند نہیں ہے مجھے ان کا لباس پسند نہیں ہے مجھے ان کا طریقہ پسند نہیں ہے کل قیامت کے دن اگر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا دنیا میں تم کو میں پسند نہیں تھا آج مجھے تم پسند نہیں جاؤ جہاں ملے وہاں سے جا کر اپنے پیاز کو جاؤ اور جو لے جائے اس کے ساتھ جنت میں جاؤ میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہم سوچے ہمارا کیا بنے گا جن کی ہم نے شکل بنائی جن کے ہم طریقے پر چلے جن کی ہم نے نقل کی وہ ہمارے کام آئیں گے اگر ہم ان کے پاس جائیں گے بھی تو وہ کہیں گے کوئی بات نہیں جہاں ہم جا رہے ہیں تم بھی آ رہے ہم جہنم میں جا رہے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں یہ اللہ والے ان کے پاس جب کوئی آتا ہے تو ان کا مقصد ڈانٹنا نہیں ہوتا ان کا مقصد احساس پیدا کرنا ہوتا ہے اللہ کرے کہ ہم سب کے اندر احساس آ جائے اور جب یہ احساس آ جاتا ہے تو پھر انسان بے چین ہو جاتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے مجھے سب کچھ تو اللہ نے کیا آپ دیکھیے خواہ مقصد بیچاروں کو خالی ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا سا فون کہیں جا کر اٹک گیا بےکار ہو گیا اب ہلنے کے قابل نہیں اب اٹھنے کے قابل نہیں ہم الحمد للہ کھڑے ہونے کے قابل ہیں بیٹھنے کے قابل ہیں چلنے کے قابل ہیں تو یہ کس کا کمال ہے ہمارا تو اللہ کی نعمت ہے تو جس اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے ہمیں اس اللہ کا شکر گزار نہیں بننا چاہیے ہمیں کیا ہے شیطان نے سوائے تکلیفوں کے اور سوائے شکر کے جتنا ہم کا اچھا کہنا مانیں گے یہ ہماری تکلیف پڑے گی اللہ کرے کہ ہم سب کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے اب یہ احساس کبھی نرمی اور محبت سے پیدا ہوتا ہے اور کبھی اس میں گرمی کی ضرورت پڑتی ہے جیسے دیکھیں سردی ہو جاتی ہے بدل میں کہیں پانی بن جاتا ہے سب تکلیف ہوتی ہے ہوتا جم جاتے ہیں اب ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں بھائی یہ تیز لے جاؤ اس کو لگا کر مالش کر کے ذرا سیکنا کیوں اب صرف ٹھنڈے ٹھنڈے سے کام نہیں کرے گا اب ذرا گرمی کی بھی ضرورت ہے اب جب سکائی ہوگی تو اندر کا جمع ہوا پانی ہو جائے گا آتا ہو جائیں گے آپ اسی طرح جب اللہ والا جاتا ہے تو ہمیشہ گرمی سے کام نہیں کرے کبھی گرمی کبھی گرمی کبھی ڈاکٹر میٹھی دوا کے لگتے ہیں کبھی انجیکشن لگاتے ہیں دونوں کی ضرورت پڑتی ہے ہاں۔ اور کبھی ڈائریکٹ کبھی انڈائریکٹ ہوتا ہے بندہ نیا ہے بات جائے گا اس کا نقصان ہوگا اس سے محبت بھی اس کو احسان بھی دلانا ہے تھوڑا گرم بھی کرنا ہے تھوڑا سکائی بھی کرنا ہے اور اس کو رکھنا بھی ہے کہ بھاگنے نہ پائے تو پھر ذرا انڈائریکٹ بات فرمایا حضرت فرمایا کہ وہ بندہ نیا تھا نئے بندے کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے تو اس کے دور ہونے کا اندیشہ تھا تو ان ڈائریکٹ اس کو سنائی اگر اس وقت صورت حال کو میں نہ سمجھ پاتا تو پتہ نہیں اندر کا خنداس کیا کرتا کیونکہ بزرگوں سے ایک بات سنی تھی کہ شہر کا غصہ بھی رحمت ہوتا ہے حضرت مکان نے اس لیے میں تو خاموش سننا تھا وہی میرے شہر میں وہ غصہ بھی ہو رہے ہیں تو میرے لیے غصے میں بھی شاید ہے قربان جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پر کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پردہ فرمانے سے پہلے دعا مانگی اللہ میں نے اگر زندگی میں کسی کو مارا کسی کو ڈانٹا کسی پر بےجا غصہ کیا تو میرے مولا میری ڈانٹ کو میرے غصے کو اس بندے کے حق میں تو رحمت بنا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ اگر میں نے کسی کو کبھی ڈانٹ دیا ہو کبھی کسی کو مار دیا ہو تو اللہ میری داد کو میری اس مار کو اس کے حق میں رحمت بنا اللہ کو اکبر کبیرہ تو مشاہد کا غصہ بھی رحمت بن جاتا ہے حضرت مولانا رشید احمد گنبو رحمۃ رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے لیے بہت بڑے آدمی بہت بڑے شہر حضرت مانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت بھی ہوئی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ہوئی حضرت مولانا خلیل احمد صحارا پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت بھی انہیں کے پاس ہوئی تھی جو حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیش دارالعلوم دیوبند کے سرپرست تھے ایک مرتبہ میری مشورے میں دارالعلوم دیوبند تشریف لائے ہوئے تھے لوگوں نے کہا حضرت آپ تو سیکھ لائے تو آپ کا بیان ہو جائے حضرت کا فرمایا نہیں آج بیان کرنے کے لیے سب یہ کام نہیں ہے الگ احتیاط ہوتی ہے بتاؤ دل کا کام اللہ کے ساتھ ایسا جڑا ہوتا ہے کہ کسی سے بولنے کا دل نہیں کیا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کہتا دل کہتا ہے خاموش رہیں اللہ کی یاد میں ڈوبے رہیں اب ایسے موقع پر اگر کوئی بات کرے تو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے ذرا مختصر کی بات ہو جائے کوئی لمبی بات نہ کرے کوئی زیادہ بات کرنے لگے تو تھوڑا بول بھی ہوتا ہے ہے بات ہوتی کہ نہیں بیان کرنے کے لیے تو کسی کہہ کہیں ارے جانے دو نہیں بیان کرتے تو نہیں دو کیا کہیں گے یہی کہیں گے نا اللہ کا کہنا مانو رسول کا کہنا مانو تو ہمیں پہلے سوال ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ بات حضرت تک پہنچ گئی حضرت نے اعلان کر دو بیان ہوگا اب جب اعلان ہو گیا بیان ہوگا تو لوگوں کے لیے تو عید ہو گئی اتنا اچھا موقع مل گیا حضرت کا بیان ہوگا چھٹا مسجد پوری ہو گئی چھٹا مسجد سے ہی لائن کر لوگ جو کتاب وہیں سے دارالعلوم کی بنیاد پڑی تھی ایک انار کے درخت کے نیچے سے دارالعلوم کے قریب ہی میں چتہ مسجد جہاں حضرت مفتی محمود صاحب کا قیام رہا کرتا تھا بڑی مسجد حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے تشریف لائے ممبر پر بیٹھے اور خاموش بیٹھے پورا مجمع انتظار کر رہا ہے کہ حضرت خطبہ پڑھیں گے بیان شروع فرمائیں گے حضرت سر جھکا کر بیٹھے تھوڑی دیر میں فرمایا اور جو اللہ چاہا تو مرنے سے نکل گئی ایسا لگا جیسے کسی نے دل پکڑ کے کھینچی حضرت سرما پھر تھوڑی دیر میں فرمایا جو دوبارہ اللہ کہا تو ایسی چیز نکلی کہ کئی لوگ بے ہوش بس ایک صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے کہا معاف کر لیجیے اور تیسری مرتبہ نہ کہہ دیجیے گا ورنہ یہاں سے تو حضرت نے فرمایا تمہارے اندر ابھی اللہ کا نام سننے کی طاقت نہیں آئی ہے تم اللہ کی بات سنو گے کہتے وہ کیا کہیں گے یہی کہیں گے کہ اللہ کا کہنا مانو ابھی تو تمہارے اندر اللہ کا نام سننے کی طاقت نہیں آئی اور یہ کہا اور نمبر دو یہ حضرت مولانا رشید احمد لنگور جی جب نئے نئے پڑھ لکھ کر آگے حاضر ہوئے اور تشریف لے وہاں تشریف لے گئے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے اور جب حاجی صاحب سے بیت ہوئے اور دل پر ان کی نظر پڑی ان کے پڑی تربیت جا کر یہ رفیق احمد گنگوئی بنے تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں آتے تھے بیت ہو چکے تھے تربیت ہو رہی اب حضرت حاجی صاحب پرتھنا چاہتے تھے اندر کا کیا حال بنا ایک دن حضرت حاضر صاحب سے ملاقات کے لیے حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑی احتجاج والے بزرگ تو بستی میں کسی نے ان دونوں بزرگوں کی یاد دی حضرت اپنے ساتھ دعوت میں حضرت رضی صاحب کو ملے ایسا ہوتا ہے جب کوئی دعوت کرتا ہے تو کہتا ہے کہ حضرت آپ کی دعوت ہے اور آپ اپنے ساتھ جس کو جس کو چاہے لا سکتے ہیں یا اتنے لوگوں کو لا سکتے ہیں پانچ لوگوں کو دس لوگوں کو جو حضرت لے لے اب حضرت کو تو امتحان لینا تھا کہ اتنے دن کی تربیت کے نتیجے میں اندر کیا بنا کھانے کے لیے بیٹھے دعوت والے بندے نے خود پرتکلف کا انتظام کیا تھا حضرت حاجی صاحب نے کیا کیا کہ ایک پلیٹ میں تھوڑی سی دال اور دو روٹیاں دے کر کہا میاں رشید احمد یہ کے کونے پر بیٹھ کے کھا پلیٹ میں نکال کر کے دال اور روٹی سالن بھی ہے دوسری سبزیاں بھی ہیں دوسرے کھانے بھی کچھ نہیں ڈالا صرف دال اور روٹی وہاں خدمت خوب کراتے ہیں ہم سے اور جب کھانے کا وقت آئے تو دال روٹی لے کے وہ بھی ساتھ میں نہیں بیٹھنے کو کہہ رہے ہیں کونے میں بیٹھ کے کھا جب یہ لوگ نیا رسید احمد کو بیٹھ لے کر کونے میں بیٹھ لیا اور کونے میں بیٹھ کر کے بسم اللہ کر کے کھانا چاہیے اور خود اللہ اپنے سامنے مرغے چرگے رکھے ہوئے تھے کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو اسی وقت بیت توڑ بیٹھتا کہ ہمارے پیر صاحب کو مساوات ہی نہیں آتی وہ تو کامل تھے وہ سمجھتے تھے کہ شہر اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوا کرتی تو جب کھانا شروع کیا اچانک حاجی صاحب نے حضرت مولانا رشید احمد ڈمبول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میاں رشید احمد جی تو چاہتا تھا کہ میں تمہیں جوتوں میں تھا مگر میں نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ جب کے کوڑے پر بیٹھا دیا یہ بات کہی اور پھر کنکشنوں سے دیکھا اب چہرے پر کیا کرایا جیسے ہی یہ الفاظ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کے شہر کی طرف دیکھا اور کہا حضرت آپ بالکل سچ فرما رہے ہیں میں آپ کے جوتوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوں آپ نے مجھے جو دسترخوان پر بیٹھا دیا آپ کا میرے اوپر احسان ہے جب حضرت حاجی صاحب نے جب دیکھا کہ ان پر تو کوئی فرق نہیں پڑا تو فرمایا الحمدللہ معلوم ہوتا ہے کہ نفس اندر سے واقعی بڑھ چکا ہے تو حضرت ایک بے سکی بات کر کے ٹیسٹ لینا چاہتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا غصے میں رد عمل کے ساتھ بس اس کے بعد حضرت حاجی صاحب نے ان کو اجازت اور سے نماز اور کہا جاؤ اب اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا شروع کرو اب جو اندر کی تمہاری رکاوٹ تھی جو اللہ سے جوڑنے لگے تھی وہ رکاوٹ ختم ہو گئی اب قابو میں آ گیا الحمد للہ اب تم اللہ سے جوڑ گئے اب اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا شروع کرو اور پھر آج پوری دنیا میں جتنا پیسے وہ سب انہیں کے ذریعے انسانوں کو ملتا ہے دیکھیے کہاں کہاں سے انسانوں کو فیض پہنچ رہا ہے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ذریعے علم کا فیض حضرت مولانا یاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے محنت اور جد و جہد کا فیض اور حضرت سید بسری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اصلاح باطن کا فیض اور یہ تینوں فیض پوری دنیا کو کہاں سے ملا حضرت مولانا رفیع احمد گنگوز رحمۃ اللہ علیہ کب کیسے بنے تھے رشید احمد گنگو جب مجھ پر ایسا قابو میں آ گیا تھا کوئی کوئی رشید احمد گنگو ہمارے مسائل ایسا بھی کرتے تھے اور آج تو جائز بات بھی سمجھاؤ تو غصہ کر لیتے ہیں ہنستے نہیں ملتے نہیں بولتے نہیں بات بیٹھ کر کھاتے نہیں یہ سب غصے کا اظہار ہوتا ہے نفس قمیص اندر سے بھڑک رہا ہوتا ہے مجھے کیوں ڈانٹا گیا مجھے کیوں سمجھایا گیا ہمارے حضرت فرماتے تھے شہر اگر جلان والا ہو تو فائدہ ہمیشہ مریض کا ہوتا ہے کہ اس کی اطلاع ہوتی ہوا غصے کا علاج فرض ہے کیونکہ یہ غصہ ایسا ہے کہ انسان کا گھر برباد کر دیتا ہے انسان دائرۂ شریعت سے خارج ہو جاتا ہے اس لیے اس غصے کا علاج کرنا شریعت نے فرض قرار دیا ہے تاکہ یہ دائرۂ شریعت کے اندر رہے غصے میں بندے کا دماغ آؤٹ نہیں ہونا چاہیے اس کی عقل پر پردہ نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ شیطان کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ غصے میں ہوتا ہے تو میں اس کے اندر اس طرح ہوں جیسے خون انسان کے لوگوں کے اندر پھر رہا ہو وہ کھیلتا ہے جیسے بچے فٹ بال سے کھیلتے ہیں اگر کوئی بندہ غصے کی حالت میں ہو تو یہ کھیلتا ہے اب ہم سمجھیں غصے کے اسباب کیا ہوتے ہیں کیوں آتا ہے غصہ ہمارے مسائل نے فرمایا کہ غصے کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبق ہوتا ہے جب انسان اپنے کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے تو پھر اسے بات بات کا غصہ آتا ہے اب غصے کی وجہ یہ تکبر کی وجہ سے جب تک اندر کا نہیں مجھے کہہ دیا کیا سمجھا مجھے یعنی کسی اور کو کوئی بات کہی جائے تو کوئی بات نہیں مجھ سے مجھ سے مدد پہ جا کے بات کر لی مجھ سے ایسی بات کر لی دوسرا سبب ہو چکی ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اسی لیے کہتے ہیں تو مجھے جانتا نہیں اور سے بندہ ایسا کہہ رہا ہوتا ہے اور کو کہتے ہیں اپنے کو بہت اچھا سمجھ ہیں میرے اندر یہ خوبی ہے میرے اندر میں ایسا میں اور اگر اپنے کو بہت کچھ سمجھنے کے ساتھ ساتھ دل میں دوسروں کی حفاظت بھی آ جائے تو یہ گی بھی مصیبت ہے بھی مصیبت ہے اللہ کی دونوں مصیبتوں سے ان دونوں بیماریوں سے ہماری جان چھڑائی تیسرا سبب ہے غصہ غصہ مذاق کی وجہ سے بھی آتا ہے کچھ لوگ بداخ برداشت نہیں کر سکتے غصے کا تیسرا سبب ہے مذاق وہ لوگ مذاق برداشت نہیں کر سکتے کچھ کو ہر خود دوسرے کے ساتھ مذاق کرنے کی عادت ہوتی ہے یہ ہنسی مذاق کبھی کبھی ایک دوسرے کے ساتھ کا سبب بچ جاتا ہے چنانچہ ہم نے دیکھا بہت قریبی دوست ہنسی مذاق کرتے کرتے آپس میں مذاق کرنا ہر بات مذاق کرنا کوئی ایسی عادت نہیں ہے انسان کو سنجیدہ رہنا چاہیے کبھی کوئی تفریحی بات بھی ہوگی تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہر وقت غیر سنجیدہ رہنا یہ اچھی علامت نہیں ہے ہے تنقید مطلب جس کی روک ٹوک کی جائے گی تو وہ اس پر غصہ کرے گا اور جس کے اندر خیر بھری ہوگی اس کو اگر روک ٹوک کریں گے تو وہ اس روک ٹوک کرنے والے کو اپنا محسن سمجھے گا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لائے گا میں اس کے لیے بخش اور کی دعا کروں تربیت نہیں ہوئی ہوگی بڑھتا اور اگر تربیت ہو اور کوئی اس کے اوپر تنقید کرتا ہے تنقید یا تو صحیح ہوگی یا غلط ہوگی یا تو جا ہو یا بے جا تب اگر کی تربیت ہوئی ہے کوئی اس پر تنقید کرتا ہے اب تک کے سامنے تنقید بھی کر دیتا ہے تو غصہ تو آتا ہے نہیں کہ ایک انسان وہ اس کو برداشت کر لیتا ہے اور برداشت کرنے کے بعد وہ ایک عمل کرتا ہے جس سے اس کا بہت نفع ہوتا ہے وہ فوراً غور کرتا ہے یہ کمزوری میرے اندر ہے یا نہیں یہ کہہ رہا ہے اگر ہے تو پھر اس کا کیا قصور ہے قصور میرا ہے مجھے اپنی اطلاع کرنی چاہیے ورنہ آج پانچ آدمیوں کے سامنے میری بے عزتی ہوئی ہے کل پچاس آدمیوں کے سامنے ہوگی پانچ ہزار لوگوں کے سامنے ہوگی اور قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے ہوگی تو وہ اپنی اطلاع کی فکر کرتے اس کا نفع ہوتا ہے وہ غور کرتا ہے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کا احسان ہے کو میرے بارے میں نہیں یہ میری ایسی توجہ کر رہا ہے اگر واقعی میرے اندر یہ کمزوری ہوتی تو میری کتنی بے عزتی ہوتی اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے اس کمزوری سے تو مجھے بچایا ہوا ہے لیکن اللہ میں آپ کا بہت کمزور بنتا ہوں دوسری بھی تو بہت ساری کمزوریاں ہیں اگر وہ لوگوں کو پتہ چل گئی تو میرا کیا بنے گا اللہ وہ کمزوریاں بھی ان کو اپنی فکر ہوتی ہے اور اس کی دنیا میں اچھی ہوتی ہوتی ہے اور اگر تربیت نہیں ہوئی تو بس کسی نے کچھ کہہ دیا اور ایسا جیسے پوری گڑی کو آگے پھیل کر کے جلتی ہے وہ ایک کاغذ ہوتا ہے ہے سیدھے سیدھے جل جاتا ایک موم بتی ہوتی ہے سیدھی سیدھی اور پھل پھیل کے جلتی ہے تو بالکل انسان پھول جل جاتا ہے پانچویں چیز ہے پھر اس کی وجہ سے جو غصہ آتا ہے بندہ جب کسی چیز کی لانت کرتا ہے تما کرتا ہے جب اس میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے یا نہیں ملتی تو اسے غصہ آتا ہے اور اسی وجہ سے کچھ لوگوں سے دشمنی جڑ ہو جاتی ہے بچوں کو دیکھیے کوئی چیز مانتے ہیں چھوٹے بچے وہ تو سمجھ ہوتے ہیں اور جب نہ دے ماں باپ جب نہ جی نہیں ہوتے وہاں پکڑتے کرتے ہیں جو چیز پڑھ کے اور بندہ اور آج لوگ بچپن میں بھی بچپن سے باہر نہیں نکلتے وہ بڑے ہونے کے بعد بھی بچوں جیسے رہتے ذرا بھی بیوی سے ناراض ہو گئے ذرا بچوں سے ناراض ہو گئے تو گھر میں جتنا سامان ہے سب اللہ اٹھا کے پٹک رہے ارے بعد میں کس کو لانا پڑے گا تو یہ جو خرید کے لا رہے ہیں نا اپنے نقصان کر اپنے گھر کو اپنے ہاتھ سے آگ لگا رہے ہو اور چلے سامان کو تو آگ لگاتے ہیں لوگ تو رشتوں کو آگ لگا رہے ہیں اور چھٹی چیز حسد ہے کہ حسد کی وجہ سے بھی غصہ آتا ہے رب مجھے چیز کیوں مل گئی فلاں کے پاس ایسی گاڑی کیوں آ گئی فلاں کا ایسا مکان کیوں بن گیا فلاں کا بچہ کیوں پڑھنے گیا فلاں اس کی ترقی کیوں کر دیا اللہ کی سختی ہے اللہ نے اس کو دیا اللہ کے بتانے میں کوئی کمی نہیں ہے ہر مانگے اللہ ہمیں نہیں دے دیں اگر ہمارے لیے خیر ہوگا اللہ دیں گے نہیں وہ خیر ہوگا تو اللہ نہیں دیں گے لیکن پھر آخرت میں آتا فرمائیں گے اور اس میں محنت کی ہم بھی محنت کریں گے یہ تو حضرت اللہ سے ناراضگی ہوئی حاصل کرنا تو اللہ کی شکایت ہو گئی انسان اللہ کی تفریح سے وہ اللہ کو سمجھ رہا ہے کہ اللہ ظالم ہے اللہ نا انصافی کرتے ہیں یہ ساری بیماریاں اگر دل کے اندر موجود ہوں تو پھر انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے اور جلدی آتا ہے پھر غصے کے اظہار کے لیے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں غصے کی علامتیں ہوتی ہیں اس کے سمٹمس ہوتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب کو غصہ آیا ہوا ہے پہلی علامت یہ ہے کہ بچہ دوسرے بندے سے بات چیت ختم کر دیتا ہے بولنا چھوڑ دیتا ہے جو غصے کی پہلی علامت بعض لوگوں کا حال یہ ہے کسی بات کا نام ہوتا ہے زندگی پر بات نہیں کرتی حالات کا جواب دینے کو تیار ہاں۔ کوئی انسانیت ہے اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے اگر اللہ بھی ہم سے ایسے ناراض ہو جائے اور اللہ بھی ہماری بات کا جواب نہ دیں اللہ ہماری کوئی دعا نہ سنے اللہ ہماری کوئی ضرورت نہ پوری کرے تو سوچے ہمارا کیا حال بنے گا اللہ تو نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں اس کے باوجود اللہ ہمیں اپنی نعمتیں دیتے رہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے سیکھو کیسے جینا چاہیے تمنا تم بھی اللہ اللہ اللہ والے اللہ اپنے اندر پیدا کرو تم کے لیے نافرمانیاں کرتے ہو پھر بھی اللہ تمہارے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے تو بھی اسی طرح دوسروں سے محبت کرنا چاہیے یہ غصے کی پہلی علامت ہے کہ بات ہی نہیں کرتا بندہ نہ کلام نہ کلام نہ پیام بڑے محبت کے دعوے تھے آ گئے بولنا بند وہ محبت کدھر گئی بھائی کیا بات میں دوسری علامت یا تو دیکھتے ہی نہیں اور اگر دیکھتا ہے تو تیوریاں چڑھا کر دیکھتا ہے یہ بھی غصے کی علامت کی نظر ہی نہیں ملاتا اور اگر ملاتا ہے تو وقت آ جانے والی نظریں تیسری بات جیون جس سے اب جہاں بیٹھے اسی کے تذکرے اسی کے تبصرے اسی کی برائیاں اسی کی قیمتیں جن کے بارے میں طبیعت کے اندر غصہ ہو انسان اس کی برائیاں بیان کرتا ہے میرا تو مطلب یہ تھا مگر اس نے مطلب یہ سمجھا یہ قیمت کا کرنا یہ غصے کی نشانی پھر جس کے ساتھ غصہ ہے اس کے راز کو پاس کر دیتا ہے خوب یاد رکھتا ہے دو آدمی میں دوستی اب کسی نے اعتماد کر کے اپنی کوئی راز کی بات بتائی تو راز امانت اب غصہ آ گیا لڑائی ہو گئی اب امتحان ہے غصے کی حالت میں بھی اس کے راز کو راز رکھتا ہے یا نہیں اگر غصے کی حالت میں بھی اس کے راز کو راز رکھتا ہے تو یہ اس کے انسان ہونے کی علامت ہے اور اگر غصے کی حالت کو دیتا ہے تو پتہ چلتا ہے ابھی یہ انسان نہیں بن سکتا اگر بھی فرد اس کے بعد اس کا کوئی راز تھا اس سے میں اس کو بات کر دے گا اس لیے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم کسی کو اگر دوست بنانا چاہو تو اس کو کچھ اپنی رات کی باتیں بتلاؤ پھر اس کو کسی کام کے ذریعے سے غصہ دے رہا اور دیکھو کہ وہ تمہاری رات کی باتوں کو پاس کرتا ہے یا نہیں اگر کر دے تو دوست بنانے کے قابل نہیں اور اگر نہ کرے تو تم اس کو اپنا دوست بنا دو جو غصے میں بھی امانت کا خیال رکھے اور دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالے یہ انسان میں جس کے ساتھ انسان کو دوستی کرنی چاہیے ایک غصے کے اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں حسد کرنا کینا رکھنا کینا کہتے ہیں دل میں چھپی ہوئی دشمنی کو جس سے کینا پیدا ہوا اس کا مذاق اڑانا تعلق توڑ دینا اس کے ساتھ راستہ واسطہ ہی نہ رکھنا ملنا جلنا بند کر دینا یا احسان بند کر دینا کسی کے ساتھ اگر کوئی بلا یا بھلائی کا احسان کرتا تھا غصہ آیا غصے میں یہ کام لینا بس جی میں آج کے بعد اس کو کچھ بھی نہیں دوں گا پہلے میں اس سے یہ کام کر دیتا تھا میں اس کا کام نہیں کروں گا تو احسان کو بند کر دینا یہ بھی غصے کی علامت ہے اور ایک نشانی یہ کہ غصے میں آ کر ہاتھ اٹھا لینا لڑنا مارنا شروع کر دینا یہ تمام نشانیاں غصے کے بارے میں ہیں انسان غصے میں یہ عمل کرنا تو معلوم ہو گیا غصہ کہتے ہیں کیوں آتا ہے جب آتا ہے انسان میں کیا کیا ریئیکشن ہوتا ہے کیا کیا رد عمل ہوتا ہے اب مسئلہ یہ ہے یہ تو پتہ چلے گا تو ہم سب کہ اس غصے کا علاج کیسے ہو شریف اس نے غصے کا مستقل علاج بتایا ہے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جب بندے کو غصہ آئے پہلی بات یہ کہ وہ چپ ہو جائے یہ غصے کو پینا چپ یہ اتنا پیارا نسخہ ہے کہ بولے اس لیے کہ اس وقت اگر یہ بولے گا تو کوئی شر کا دروازہ ہی کھلے گا غصے میں کوئی ایسی بات کر دے گا جس سے لوٹ پڑے گا اس وقت کا نکلا ہوا کلمہ یا گھر پر بات کرے گا یا رشتے ناطے کو ختم کر دے گا یا پھر میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائیاں ڈال دے گا نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی کہ کسی بات پر آپ کو اگر جلال آتا تو آپ بالکل خاموش ہو جاتے بس آپ کا چہرہ مبارک انار کی طرف ہو جایا کرتا تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین چہرے مبارک سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو کچھ رہا ہے تو پہلا کام تو یہ کہ غصے میں یہ کوئی آسان ہے غصے میں بھی بول جاتا ہے اس کے لیے اپنے نقص کو قابو میں کرنے کی کتنی مشکل پڑے گی سب زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمت عطا فرمائیں گے اس انسان انسان ہے غصہ تو آئے گا کہ غصہ آئے اور پھر زبان بولنا چاہتی ہے نفس کہتا ہے اس کا اظہار کرو اور کہیں کسی زبان سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے اس کا آیا تو خاموش ہو گئے اس کے لیے بہت وقت کرنا پڑتا ہے سیکھنا پڑتا ہے سیکھنا ہے تو پہلا کام تو یہ کرے کہ غصے میں بولے گا نہ کفر کا کلمہ نکلے گا نہ بیوی سے جھگڑے کی صورت میں تلاش کا لفظ نکلے گا نہ کسی دوست کے ساتھ تعلق کی سب کو دوسرا عمل کی جب انسان کو بہت غصہ آئے تو وہ اپنی جگہ جائے مثلاً کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی بات پر غصہ آ جائے تو کسی دوسرے کمرے میں چلے جائیں شہر میں چلے جائیں جگہ کا بدل لینا یہ بھی غصے کے ختم ہو جانے کا سبب پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دو اعمال اور بدلا ہے کہ اگر پھر بھی غصہ کم نہ ہو تو ہم دو کام اور کرے اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو لے جائے ایسا کیوں فرمایا اس لیے کہ انسان کی اصل مٹی ہے یہ اپنے اصل کے قریب ہو جائے جب کھڑا تھا تو زمین سے ذرا دور تھا بیٹھا تو اور قریب ہو گیا لیٹا تو بالکل قریب ہو گیا جب یہ اپنے ہست کے قریب ہوگا تو زمین کے اندر تو آج بھی ہے اللہ رب العزت کی وجہ سے اس غصے کو دور فرما دیں گے اور ویسے بھی جیسے انسان کھڑا تھا بیٹھ گیا یا لیٹ گیا تو حقیقت میں یہ غصے کے اظہار کی پوزیشن سے دور ہو جائے گا اس لیے کہ غصے کا اظہار تو کم ہوتا ہے کہ آدمی لیٹا تو بیٹھ جائے گا بیٹھا تو کھڑا ہو جائے گا اب دین چڑھا لے گا لڑنے کو تیار ہوگا اور یہ اس کے خلاف ریئیکشن ہو رہا ہے کہ کھڑا تھا تو بیٹھ گیا بیٹھا تھا تو لے تو یہ اپنے کو بڑا سوچنے کے اظہار سے دور لے جا رہا ہے تو جو شیطان بھی سوچتا ہے بھائی میں تو اس کو کچھ نہیں گا میں تو اسے کھڑا کرنا چاہتا تھا یہ تو اور بیٹھ رہا ہے میں تو اس کو بیٹھانا چاہتا تھا یہ تو لیٹ رہا ہے تو چلے کوئی اور اور کرے یہاں تو اپنا مال لکھنے والا نہیں مثال کے طور پر جب کسی بات پر غصہ آیا تھا تو بندہ سامنے تھا یہ ہاتھا پائی کر سکتا تھا جب دوسرے کمرے میں چلا گیا اب ہاتھا پائی ہونا مشکل ہو گئی جب کھڑا تھا تو ہاتھا پائی آسان تھی بیٹھ گیا تو اٹھ کر لڑنا پڑے گا وہ مشکل ہو گیا بیٹھا تھا تو اٹھ کر لڑنا آسان تھا جب لیٹ گیا تو ہاتھا پائی اور مشکل ہو گئی تو دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کی اس بات میں کتنی حکمت ہے درجہ بدرجہ کہا کہ بھائی یہ کر لو پھر بھی نہیں تو یہ کر لو اور یہ نہیں تو یہ کر لو کبھی آسم نے کیا عجیب بات ہمیں رہی ہے اور اگر پھر بھی غصہ کم نہ ہو تو نبی علیہ السلام نے ساتھ کہ انسان کو چاہیے کہ پانی پی یا پانی سے رجوع کر لے اس لیے جو غصہ آگ ہے اور آگ کو کیا چیز ہو جاتی ہے پانی تو جب یہ پانی استعمال کرے گا تو یہ پانی کا پینا یا وضو کا کرنا اس کے اندر سے غصے کی آگ کو خود بخود بجانے کا سبب بن جائے گا یہ بات سمجھ میں آنے والی بات ہے اور پانچویں بات یہ کہ اگر پھر بھی انسان کو غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو انسان پڑے اور یہ سب تعلیمات اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اس لیے کہ عام طور پر غصہ شیطان دلاتا ہے اور بلّہ پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور انسان کے اوپر شیطان یا سراب ختم ہو جاتا ہے دور کرنے کی مصنوع کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا گھر میں گئے تو ماشاء اللہ دونوں طرف سے دو گھر سے باہر نکل گیا جا کے تھوڑی دیر بیٹھ گیا تلاوت کیا ذکر کیا اللہ کو یاد کیا نماز پڑھی اب واپس گئے ماشاء اللہ इधर का भी गुस्सा खत्म हो गया उधर का भी गुस्सा खत्म हो गया अब जब पहुंचे तो अब बजाय इसके कि बेगम साहबा खुद अपनी गर्मी दिखाती अब गर्म गर्म चाय का कप आना है अब तो दस्तरखान पर गर्म गर्म खाना आ रहा है जो अच्छी बोली کنٹرول کرنا ہمیں سیکھنا ہے لیکن یہ تھوڑا سا سیکھنے کے لیے وقت کو قابو کرنا پڑتا ہے اس وقت کو قابو میں کرنے کے لیے ذکر کی بڑی محنت کرنی ہوتی ہے جب یہ ذکر کی محنت ہو جاتی ہے وقت قابل میں آ جاتا ہے تو پھر انسان انسان ہی رہتا ہے کا آتا ہے لیکن گھر نہیں گزرتے زندگیاں نہیں برباد ہوتی غلطیاں نہیں پیدا ہوتی تعلقات کو آگ نہیں لگتی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ غصے میں ہوتی ہیں تو مجھے پتہ چل جائے حضور فرما رہے ہیں عائشہ جب تم مجھ سے غصہ ہوتی ہو نا تو مجھے پتہ چل جائے میاں نبی کا معاملہ رہ جائے میاں نبی کے حقوق بھی کچھ زیادہ ہو جبکہ عائشہ نے تعجب کا حضور میں تو کبھی آپ سے لڑتی نہیں میں تو اونچی آواز میں بولتی نہیں پھر آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں فرمائیں جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب کے محمد کی قسم اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم میرا نام میرے انہوں نے کیا حضور صرف زبان روکیے نام دینے سے دل میں بات ہمیں گھر ہے خود مجھے بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بہت ضروری تھی اللہ اکبر جیسی نبی علیہ السلام نے فرمایا تو عائشہ رضی اللہ اللہ عنہ فوراً کرنے لگے کے نبی میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں آپ کو تو نہیں چھوڑتی اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے انہیں دعا بتائی فرمایا مجھے آئے عائشہ جب تم غصہ آ جائے تو یہ دعا پڑھا کرو اللہ رب محمد نبی محمد لمبی قلبي وأجرني من الفتن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رقص ہاں، اللہ مرد محمد جس کے لیے لمبی نبی محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب میرے گناہ معاف کر دیجیے میرے اندر کا غصہ دور کر دیجیے اور مجھے اتنوں سے بچا لیجیے یہ دعا نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بتلائی فرمایا کہ تم یہ دعا غصے کے وقت اللہ سے مانگا کرو تو ہم بھی اپنی دعائیں اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اس بیماری سے محفوظ فرما دیجیے شاہ نبی علیہ السلام نے ایک نسخہ بتایا جو حتمی ہے جیسے کہتے ہیں نا یہ آخری دوا ہے کہ یہ پانچ احمد بتانے کے بعد ایک حتمی نسخہ بتلا دیا کون سا نسخہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کو غصہ بہت آتا ہو وہ اللہ رب العزت کے جلال کے بارے میں سوچے کہ مجھے اگر لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا غصہ آتا ہے اگر میرے احمد پر قیامت کے دن اللہ رب العزت کو غصہ آ گیا تو میرا السلام میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ایک واقعہ سنایا ہے ہمارے بہت قریبی تعلق والے اور بہت نیک اور بہت بہت سی ہے اللہ کے ڈرتے بہت آمان کے سردی کے ساتھ جماعت میں وقت لگ جاتا ہوتا لیکن ایک کمزور بھی ان کے اندر غصہ ہوتا جاتا اور جب غصہ آ جاتا تھا تو پھر کسی کو بخشتے نہیں ہاں کوئی بھی ایک بیوی کی چھٹی کر چکے تھے کرتے دوسری چیز کچھ گھر میں ان کے مسئلہ تھا میں پھر نہیں آتے کروں گا اپنی اولاد میں کسی سے ناراض ہو گئے تھے تو اس کا گھر میں داخلہ بند کر دیا خبردار میرے گھر میں آنے کی اجازت نہیں میرا تمہارا کوئی حصہ نہیں ایک مرتبہ جماعت میں جمع کریلے میں آپ کا وہاں سے جب واپس آئے کسی پڑوسی نے لگا دیا غیبت چگلی اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا ہے تم تو اللہ کے راستے میں گئے تھے وہ تم نے اپنے گھر میں جس کا داخلہ بند کیا ہوا ہے نا تمہاری بیوی تو اس کو بلاتی تھی وہ اپنی سبھی اولاد کو بلاتی تھی معلوم تھا شوہر کو غصہ آ گیا تھا میری بات کے لیے ان سے دل گزار کریں سبھی اولاد کو کرنے بولا تو چلا نہیں آئے اور کہا کہ تم بھی تمہاری بھی چھٹی کرتا ہوں ابھی اپنا سامان تیار کرو اپنے گھر جاؤ یہ میرا گھر ہے میرا حکم ماننا پڑے گا تم نے کیسے میری نافرمانی کی اور میں جا رہا ہوں مولانا سے مسئلہ گھر میں تو رونا کتنا بڑھ گیا معلوم تھا کہ آج تک ایسا ہوا نہیں انہوں نے کچھ کہا ہو کیا نہ ہوا ہے میرے پاس میں نے دکھا کی ان کا چلانا میں نے پہلی بار مولانا ایسا ایسا ہوا اور اس نے نافرمانی کیے لوگ سے کہہ کر کے آتا ہے بس میں آپ سے مشورہ کرنے آیا مجھے لگا اگر میں نے ان کو منع کیا کہ یہ ابھی کھڑے کھڑے کا بند کیا کہتے ہیں کیا کرنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترکیب بتائی اس پہ عمل کرانا تھا یعنی ان کو بدلا تو عمل نہیں کرا سکتے تھے ان سے کہتے آپ بہت غصے میں حضور نے فرمایا اگر غصہ آئے تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے تو اٹھنا بیٹھتے تو میں نے ان سے کہا جی آپ کسی بیٹھے آپ بیٹھ بالکل نہیں کیا واقعی آپ کو سزا دے دیں ارے مولانا تو نہیں ہے میں نے اپنے بچے سے کہا جاؤ پانی لے کر لیجیے پانی پیجیے اب دو کام ہو گئے نا کھڑے تھے بیٹھا دیا پانی پلا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا غصہ پڑتا ہوتا ہے ہاں، اب اطمینان سے رکھ رہے یہ مسئلہ ہے یہ ردش ہے بالکل آپ کو سب رکھ رہے اطمینان سے بتا رہے اب انہوں نے ٹھنڈے ہو کر اپنی بات نہیں یعنی بالکل بات نہیں آپ کا گھر آپ کی بیوی جہاں پہنچتا ہے اس کو آپ کی نافرمانی کرے اور اگر نافرمانی کی آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو سر دیں تمہیں مولانا میں تو کچھ کرنے جا رہا بالکل صحیح کرنے جاتے ہیں بس صرف ایک سوال میں جواب دے دیجیے آپ سے کبھی اللہ کی کوئی نافرمانی تو نہیں کیوں میں نے کبھی کل قیامت کے دن اللہ کہیں گے تو تمہارے گھر میں تمہاری بیوی نے تمہاری نافرمانی کی تم نے مسلسل سزا دی تمہارا حق تھا میری زندگی میں تم نے میری نافرمانی کی میں تمہیں سزا دوں گا یہ میرا حق ہے تم نے اس کو گھر سے نکالا میں تم کو ہمیشہ کے لیے گھر سے نکالوں گا در بدر کیا میں تم کو جاننا میں دے دوں گا اگر یہ اطمینان ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہے اور اللہ ایسا نہیں کہہ سکیں گے یہ جو کہا تھا ان کے تو دونوں آنکھوں سے آنسو بھرنے لگے نہیں حضرت مجھ سے تو بہت گنا ہوئے تو میں نے کہا پھر کیا دل چاہتا ہے اللہ سزا دے یا معاف کرے میں تو چاہتا ہوں اللہ کو جمع کر دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء اللہ صرف ان پر رحم کرتے ہیں جو بندوں پر رحم کرتے ہیں زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اگر تم اللہ کی ایک بندی کو معاف نہیں کر سکتے اللہ تمہیں ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے پہلے ان کا مسئلہ تھا تھوڑی ہماری بات اب جب ذرا لہجے کو سمجھایا انہوں نے روتے ہوئے کہا روسے اللہ آپ کو جزائے خیر سے آپ گواہ رہیے گا میں نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا اور میں انشاءاللہ اب اس سے یہ بات آئندہ کبھی نہیں کروں گا بس دعا کر دیجیے کہ اللہ مجھے معاف کر تو دیکھو یہ ایک علاج ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب تمہیں کسی پر غصہ آئے تو یہ سوچا کرو ہم تو اس سے زیادہ اللہ کی نا فرما نہیں کرتے اگر اللہ نے ہماری پکڑ کی تو کیا بنے گا اگر اللہ کو غصہ آیا تو ہمارا کیا بنے گا اور اگر ہمارا دل چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے تو پھر ہم بھی معاف کرنے والے بن جائیں ایک صحابی اپنے غلام کو کسی غلطی کی وجہ سے مار رہے تھے نبی علیہ السلام نے دیکھا تو ارشاد فرمایا جتنا تجھے اس پر اختیار ہے اللہ رب العزت کو تجھ پر اس سے زیادہ اختیار ہے یہ نہ سوچو کہ تم آتا ہو یہ سوچو کہ تم بھی کسی کو غلام ہو اگر اس نے غصہ کر لیا تو پھر کیا بنے گا یہ بات جو سنی تو وہ صحابی تو پڑھ گئے رونے لگے انہوں نے کہا حضور میں اپنے غلام کو آزاد کر رہا ہوں میرے دعا کر دیجیے اللہ مجھے بھی اپنی سزا سے آزاد کر کی ان باتوں کا اثر پڑتا ہے ورنہ اگر تربیت نہ ہو اور کسی سے یہ بات لی جائے وہ کہے گا جاؤ جاؤ اپنی رسیحت اپنے پاس رکھو اور پتہ نہیں کیا آپ کو جملہ نکال دے گا اللہ کی تربیت کرنا ہمارے بزرگ تو غصہ اور برائی کرنے والے بندے کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کیا کرتے تھے یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ اشتہار کی کیفیت میں بھی وہ غصے میں نہیں آتے تھے اللہ سب فرمائے بیان تو کافی لمبا ہے اور اتنا وقت تو نہیں ہے ہاں ایک جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا پہلوان کسے کہتے ہیں حقیقت میں پہلوان کون ہے پہلوان کسے کہتے ہیں جو دوسروں کو پچاس جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت میں پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو پچھا جو اپنے نفس کو پچا جو اپنے غصے کو قابو میں کر دے جو غصے کی حالت میں بھی اپنے کو اللہ کے نافرمانی سے بچائے وہ اصل میں دے یعنی دوسروں سے کیا لڑتے پھرتے ہو لڑنے کے لیے اپنے نفس کو نشانہ بناؤ اور اپنے نفس کو پچھانا بناؤ اب ہمارے بزرگوں نے بہت پیارا علاج بتلایا ہے لاکھوں لوگوں نے اس علاج کا تجربہ کیا ان سب کو ہوا اللہ نے بھی تجربہ کرایا ¿Vos irás la tarde? لطائف کے مناسبے لطیفہ قلب کا مناسبہ لطیفہ روح کا مناسبہ لطیفہ سر کا مناسبہ لطیفہ خطی کا مناسبہ لطیفہ احفا کا مناسبہ ان میں سے ہر ہر مناسبے ہی اپنی الگ الگ تاثیر ہے جب لطیفہ قلب سے آگے بڑھ کر انسان لطیفہ روح کا مناسبہ کرتا ہے انگیز طور پر اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی برداشت پیدا کر دیتے ہیں ایسی قوت پیدا کر دیتے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنے کی کیونکہ انسان کو خود محسوس ہوتا ہے کہ میں بہت آسانی کے ساتھ اپنے غصے کو قابو میں کر لیتا ہوں اور جب مرادے کم ہوتے ہیں تو ماشاء اللہ زیادہ بڑکنے لگتا ہے اور جب مرادے پابندی کے ساتھ ہوتے ہیں تو خود بھی محسوس کرتا ہے دوسرے بھی محسوس کرتے ہیں بڑی جلدی مجھے واقع ہے ساؤتھ افریقہ میں بڑے آدمی ہیں حدیث کے بڑے نام لینا بتانا تو اچھا نہیں ہوتا بات سمجھنا سمجھانا مشکل کو بڑے جلائیں گے اس کا بہت آتا ہے ہمارے حضرت نے ان کا واقعہ ذکر کیا اور نام تو حضرت نے بھی نہیں لیا لیکن حضرت نے جب واقعہ ذکر کیا تو علامتوں سے مجھے ایسا لگا کہ شاید میں ان کو جانتا ہوں ہاں دوست تھے ہمارے کسی زمانے میں ہم لوگ ایک ہی مدرسے میں پڑھاتے تھے جو ہو سکتا کوئی جن کو میں جانتا ہوں ان کا نہ ہو لیکن بار میرا ذہن کے حضرت نے فرمایا قابل آدمی لیکن غصہ بہت جلدی آتا تھا جب غصہ آتا تھا تو بالکل بے قابو ہو جاتا طلبا رکھتے تھے اس میں اس لیے کہ طلبا کو فائدہ ہوتا تھا اچھے عالم تھے محسن صاحب بھی ڈرتے تھے کہ کہیں کسی دن غصے میں کہنا تھا میں جا رہا ہوں میں نہیں پڑھا تھا اس تک کا استاد کہاں سے اب بیگم کیوں ڈر گئے بچے کیوں ڈر گئے گھر روزانہ ہے کرتا ہے کبھی بیوی سے ناراض کبھی بچوں سے ناراض مصیبت کی سکتی اور وہ خود اپنے آپ سے تنگ رہتے بعد میں ان کو خود احساس ہوتا تھا کہ میں نے کیا کر دیا میں نے کیا کر دیا لیکن جس کو جو غصے کا مغلوب ہوتا ہے نا اسے غصے کے مسئلے پتہ نہیں کرتا جیسے کوئی بیچارہ بیمارہ ہو پاگل ہو جائے تو اسے تھوڑی بات ہوتا ہے کہ میں کیا کروں بعد میں اگر وہ ہوتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا میں نے کیا کیا بہت تین سال سے بیٹھے ہوئے جب اپنے گھر میں ہم یعنی ہوتے ہیں ہم کو کوئی بات ہوتی ہے تو انہوں نے بیوی سے رکھ کیا آج تو میں تین سال سے بیٹھ گیا بیوی نے کہا میں تو ان کو پیر تب جانوں جب وہ تمہارے غصے کا علاج کر دے ایسے بہت دیکھے اللہ اللہ کرنے والے تم بھی بیٹھ کے کرتے رہو گے اصل تو تم انسان بن جاؤ تمہارے غصے کا علاج ہو جائے اس کو تو بڑا آپ ہے بات کریں اب یہ کاموں گئی واقعی میرے اندر کمزوری ہے کہہ رہی ہے تو صحیح کہہ ہے ہے کا جب اس کا کام ہو گیا اور سبق آگے بڑھایا حضرت نے روح کا مراقبہ دیا اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد میں گیا تو انہوں نے آ کر کے کہا کہ حضرت میرے گھر میں آپ کی دعوت ٹھیک ہے محمد میں دعوت کر رہے ہیں اچھی بات ہے جائیں گے گھر گھر بڑا اہتمام تھا مرد دعوت دے سکتا ہے اہتمام تھوڑی سکتا ہے اہتمام تو اگر ہاں۔ جو کچن کی ماسٹرنی صاحبہ ہیں وہ خوش ہوں گی تب اہتمام ہوگا نا تو ماشاء اللہ اندازہ ہوا کہ گھر والے بھی بڑے خوش ہیں بڑا اہتمام ہے بچے بھی دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں کھانا لگا رہے ہیں پھر کھانا ہو گیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری بیوی بھی اور میرے بچے بھی سب آپ کو ہونا ذکر تو صحیح ہے ایک بندہ بیٹھ ہوتا ہے یا وہ ذکر کرتا ہے اللہ کا کہنا مانتا ہے اس کی زندگی میں تقوا آتا ہے زندگی میں تبدیلی آتی ہے گھر والے محسوس کرتے ہیں کہ واقعی جو اللہ سے ڈرنے لگا ہے اپنے گناہوں سے بچنے لگا ہے لیکن انسان باہر باہر گناہوں سے بچتا ہے گھر والوں کو سب پتا ہوتا ہے اندر کیا کر رہا ہے تو پھر ان کو بھی شوق ہوتا ہے اپنی بیٹھ ہو جائے اور سمجھے کہ یہ کام ہوتی ہے تو انہوں نے کہا حضرت آپ کو پتا ہے کہ میرے گھر والے کیوں بیٹھ ہونا چاہتے ہیں حضرت کا فرمائی تو انہوں نے بتایا حضرت میں تو اپنے غصے سے ایسا مغلوب ہوتا تھا سب مجھ سے پریشان رہتے تھے میں خود بھی پریشان رہتا تھا اور میری بی نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ میں تو ان کو پیر تب مانوں جب تمہارے غصے کا علاج کر دے لیکن حضرت جب سے آپ نے یقین محروم کا مراقبہ بتایا ہے اور آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے پابندی کے ساتھ مراقبہ کرنا شروع کیا مجھے خود محسوس ہوا کہ میرے اندر تبدیلی آ رہی ہے میرا میان بدل رہا ہے حتیٰ میری بیوی نے مجھ سے کہا بالکل کیا ہو گیا ہے تم تو بالکل بدل گئے ہو اب تو گھر میں بہت سکون رہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی پیر صاحب کے تعلق کا نتیجہ ہے ان کے دعا کی واقعی اب کی پیر صاحب آئیں گے نا تو ان کو گھر بلانا ان کی دعوت کرنا اور ہم بھی بحث کریں گے بچوں نے کہا ہم بھی بحث کریں گے بیوی نے کہا ہم بھی بحث کریں گے ہم بھی تجربہ کریں گے جب جوڑا میں جوڑا ہے اللہ نے سلسلے سے جب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو معمولہ کی پابندی پابندی کرنے سے نفع ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر نے دوا دیا آپ نے لے جا کر کے الماری میں سجا کے رکھ لیا تو تھوڑی فائدہ ہوگا ڈاکٹر صاحب نے جو دوا بتلائی دوا لیں اور وقت پر لیں اور پابندی کریں یہ صبح لینا ہے یہ دوپہر میں لینا ہے یہ شام میں لینا ہے تو وقت پر دوا ایسا نہیں کہ دوپہر والی بھی صبح کھا لیا یا صبح کھایا نا دوپہر والی رات میں ایک ساتھ کھا لیں گے اس کا تو نفع نہیں ہوگا وقت پر دوا لینا ہے اور پابندی کے ساتھ اللہ کے فرمائے کہ ہم اپنے بڑوں کے بدلائے ہوئے معمولات کو کریں اور پابندی کے ساتھ کریں اس کے بعد دیکھیں اللہ ہمیں کیسا اچھا انسان بنا دیتے اب جب اچھے انسان بن جائیں گے اچھے ایمان والے بن جائیں گے تو نماز پڑھیں گے تو نماز اچھی ہوگی پھر ذکر کریں گے تو ذکر اچھا ہوگا پھر تلاوت کریں گے تو تلاوت اچھی ہوگی پھر اللہ کے راستے میں جائیں گے تو دعوت اچھی ہوگی ہر کام جو کریں گے پھر انشاءاللہ اچھا ہوگا اس لیے کہ اللہ ہم کو اچھا بنا دیں گے اور اگر ہم خود اچھے نہ بن سکے تو جو کام بھی ہم کریں گے کام کو بگاڑیں گے بجائے اس کے کہ کام اچھا ہو ہم کام کو بلا جائیں گے ہم بجائے اس کے کہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے اللہ نہ کرے دوسروں کے لیے رکاوٹ بن جائیں گے اللہ کے سب کی حفاظت فرمائے اللہ کے تعالیٰ کی نعمت مجھے بھی آتا فرمائے آپ کو بھی آتا اللہ تعالیٰ آج کے جمع ہونے سے قبول فرمائے خیر کی اور آپ کو اس کے فیصلے فرمائے حضرت آج اس کا کچھ لمبا سفر ہے ان شاء اللہ اس لیے امید ہے کہ ستمبر کے مہینے میں جو آخری جمعرات آئے گی غالباً انتیس تاریخ کو ہوگی اس میں مجلس ہوگی اللہ تعالیٰ پھر سے کے ساتھ ملاقات کرائے سے پہلے تھوڑی دیر کی ہاں جو کچھ نئے ساتھی شاید ہوں گے سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں صوبہ کی کلمات پڑھنا چاہتے ہیں یا جس صوبہ کی کلمات پڑھنا چاہیں ان کو ساتھ ساتھ پڑھیں پھر ان شاء اللہ مختصر کا مراقبہ ہوگا اور جو آپ ہوگی ساتھ ساتھ ان کلمات کو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بإسمائه وصفاته وقبلت جميع جميع أحكامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين Allah Taala Tuhan kabulkan رسول نے اس کی حفاظت فرمائے اس پر استقامت نصیب فرمائے ہمارے بزرگوں نے کچھ معمولات بتلائے ہیں روزانہ تھوڑی دیر مراد پکڑ لیا کریں آنکھیں بند کر کے سر کو چکا کر دل پر درد جمع کر بیٹھیں دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں تو یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ جب پابندی سے کریں گے تو محسوس کریں گے پندرہ بیس منٹ کا مراقبہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھائے گا اور جب اللہ کی محبت بڑھے گی تو گناہوں سے بچنا بھی آسان ہوگا نیکیوں کا شوق بھی پیدا ہوگا ان شاء اللہ زندگی صلی اللہ کی سنتوں کا بھی شوق پیدا ہوگا شوق میں کمی کمی ہوتی ہے جب دل میں اللہ کی محبت بڑھے گا صبح شام کی تصویرات کا اہتمام کریں روزانہ پابندی سے اہتمام کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور چلتے چلتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنے کی مدد کریں تاکہ وہ نقصانی شیبانی شیطانی مصالح سے بچ سکے تھوڑی دیر کے لیے گراف کر لیں آنکھیں بند کر لیں سب کو چکا لیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں زبان کو تالو سے چپکا کر کے رکھیں بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں إله إلا الله محمد رسول الله بعثمان سبحان ربي العلي على المقام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين پروردگار عالم هم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں اللہ ہمارے دل بہت گندے ہیں ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما دیجیے اللہ سب سے پیر سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ عیب ہی عائد ہیں کمزوریاں ہی کمزوریاں ہیں کن کن کمزوریوں کا ذکر کرے اللہ آپ سے زیادہ کون جانتا ہے اللہ اچھے اچھے کپڑے پہن کر سفید سفید کپڑے پہن کر میٹھی میٹھی باتیں کر کے انسان مخلوط سے اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے اللہ آپ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں اللہ اب سب کچھ جانتے ہیں اللہ فضل پر بات دیجیے اللہ فضل فرما دیجیے اللہ نام فرما دیجیے اللہ جیسے آپ نے ہمارے ظاہر کو اچھا بنایا ہے ہمارے اس کو بھی اچھا بنا دیجیے اللہ جیسے آپ نے خوبصورت بنایا ہے خوبصیرت بھی بنا دیجیے اللہ خوبصورت بھی بنا دیجیے اللہ جیسے شکلیں اچھی بنائی ہیں دل کو بھی اچھا بنا دیجیے اللہ فضل فرما دیجیے اللہ فضل فرما دیجیے اللہ سے دل کی رسوائی سے حفاظت فرما دیجیے اللہ اسی طرح دنیا سے چلے گئے اور اس کے دن سب کے سامنے نامے یا مال کھل گئے اللہ کسی کو وہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے اللہ فرما دیجیے اللہ محب فرما دیجیے اللہ اچھا بننے کے لیے دور دور سے دوڑ دوڑ کر آتے ہیں اللہ آپ کے سوا کوئی اچھا نہیں بنا سکتا اللہ آپ اچھا بنا دیجیے اللہ تینوں کو سنا سکوا اللہ تینوں کو سنا سکوا اللهم تقواها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللہ آپ جانتے ہیں دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے صرف آپ کا اچھا بندہ بننے کے لیے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا امتی بننے کے لیے دور دور سے دوڑ دوڑ کر آپ کے بندے آتے ہیں اللہ سب کی امیدیں پوری کر دیجیے اللہ سب کی امیدیں پوری کر دیجیے اللہ بہت اچھا بنا دیجیے اللہ ظاہر کو بھی اچھا بنا دیجیے باقی کو بھی اچھا بنا دیجیے اللہ زندگی کا بڑا حصہ ظاہر کر چکے زندگی کا بڑا حصہ برداشت کر چکے اللہ وہ زندگی جب کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتی اللہ فضل فرما دیجیے اللہ کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے اللہ آنے والے وقت کو پچھلے وقت کا کفارہ بنا دیجیے آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی سے بہتر بنا دیجیے اللہ اب تک جتنے گناہ ہوئے سب معاف فرما دیجیے اللہ خطاؤں سے درگزر فرمائے فرمائیے عیوب کی پردہ پوشی فرمائیے نگاہوں کو پاک کر دیجیے دلوں کو صاف کر دیجیے تینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے اللہ دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرمائیے اللہ ہمارے سے رومے رومے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے اللہ شیطان کے مکر و فریض سے حفاظت فرمائیے اللہ شیطان کے مکر و فریض سے حفاظت فرمائیے اللہ شیطان آپ سے دور کرنا چاہتا ہے اللہ شیطان کو بے کر دیجئے شیطان کو بے قابو بنا دیجئے اللہ اللہ اپنا قرب عطا فرمائیے اللہ آپ کا احسان ہے اپنے ایمان عطا فرمایا اللہ ایمان کے بعد ہمیشہ کفر سے حفاظت فرمائیے ہماری بھی حفاظت فرمائیے ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائیے اللہ آپ کا احسان ہے آپ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ جب آپ نے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دی اللہ ہر اس جگہ سے بچا لیجیے جہاں جانا آپ کو ناپسند ہے اللہ آپ نے اپنے جیت کی بڑی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی اللہ ہر اس مجلس سے بچا لیجیے جس میں بیٹھنا آپ کو ناپسند ہے اللہ آپ سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی دین کی باتیں کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی اللہ ہر ہر کام سے بچا لیجیے جو کام آپ کو ناپسند ہے ہر اس استاد سے بچا لیجیے جو بات آپ کو ناپسند ہے اللہ ہماری نگاہوں کی بھی حفاظت فرمائیے ہماری زبانوں کی بھی حفاظت فرمائیے ہمارے کانوں کی بھی حفاظت فرمائیے ہمارے دل و دماغ کی حفاظت فرمائیے خیالات کی حفاظت فرمائیے شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیے اللہ پورے جسم کی حفاظت فرمائیے اللہ ظاہر کی بھی حفاظت فرمائیے کی بھی حفاظت فرمائیے اللہ جسمانی بیماریاں بھی بھی دور دور فرما فرما دیجیے دیجیے روحانی بیماریاں اللہ روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے اللہ روزی کے لیے درد کے ٹھوکر کھانے سے حفاظت فرمائیے اللہ روزی کی بے برکتی سے حفاظت فرمائیے اور اللہ آپ کی بھی روزی حاصل کرنے کے لیے آپ کی نافرمانی کرنے سے حفاظت فرمائیے اللہ اپنا اطاعت گزار بنا دیجیے فرما بردار بنا دیجیے اے اللہ یہ ہماری نافرمانیوں کا وباد ہے یہ ہماری نافرمانیوں کی سزا ہے جو ہم بھگت رہے ہیں آپ نے فرمایا جو میں کمی کرتے ہیں ہمیشہ ان پر تباہی آتی ہے اللہ تباہی اٹھا لیجیے اللہ مصیبت اٹھا لیجیے اللہ ناپ طول کی کمی سے سب کی توبہ نصیب فرما دیجیے اللہ ہمارا داری کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ جھوٹ سے حفاظت فرمائیے فرمائیے خیانت سے حفاظت فرمائیے دھوکے بازی سے حفاظت فرمائیے اللہ ظالم بندے سے حفاظت فرمائیے اللہ ظالم بندے سے حفاظت فرمائیے کسی پر ظلم کرنے سے حفاظت فرمائیے اور اللہ کوئی ہم پر ظلم کرے تو آپ ہماری مدد فرمائیے اور ہمیں صبر عطا فرمائیے رضا قضا نصیب فرمائیے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا خیر مانگا وہ سب ہمیں عطا فرمائیے جس شرور و فتم سے پناہ مانگی ان سب سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ آپ کے کتنے بندے بندیاں آپ کی محبت میں آپ کے رشت میں احرام پہن پہن کر پڑھتے ہوئے آپ کے گھر پہنچ گئے اللہ ہمیں بھی ان کو نصیبوں میں شامل فرمائیے اللہ ہمیں بھی ان کو نصیبوں میں شامل فرمائیے اللہ بار بار اپنے گھر کی مقبول حاضری نصیب فرمائیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی مقبول حاضری نصیب فرمائیے اللہ سب کو حج مقبول نصیب فرمائیے حج مبرور نصیب فرمائیے اللہ عافیت کا معاملہ فرمائیے ہر قسم کے شروع و قسم سے حفاظت فرمائیے اللہ جسم کی بھی حفاظت فرمائیے ایمان اور احمد کی بھی حفاظت فرمائیے نگاہوں کی بھی کی حفاظت فرمائیے اوقات کی بھی حفاظت فرمائیے اے اللہ اے اللہ آپ کے دشمن طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں آپ کے گھر کے خلاف وہاں جانے والوں کے خلاف اللہ ان کی سازشوں کو اس پر پکڑ دیجیے اللہ ہر بین کی حفاظت فرمائیے اللہ مسجد افسا کی حفاظت فرمائیے اللہ وہاں جانے والوں کی حفاظت فرمائیے اللہ سب کو خیر و آفیت سے لے جائیے خیر و آفیت سے رکھیے اور خیر و آفیت کے ساتھ ان کے گھروں تک واپس پہنچائیے اللہ وہ جن کو چھوڑ کر جائے ان سے بھی آفیت کے ساتھ ساتھ ملاقات کرائیے ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر والوں کی حفاظت فرمائیے اللہ اپنا بغل فرما دیجیے اللہ اپنا کرم فرما دیجیے اللہ اپنے گھر کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائیے اللہ ہم سب راضی ہو جائیے اللہ اچھی نماز عطا فرمائیے اچھا ذکر نصیب فرمائیے اچھی تلاوت نصیب فرمائیے اللہ عمر گزر گئی نماز کے نام پر اٹھک بیٹھک کرتے ہوئے اللہ آپ کو نماز کا خوشو نصیب فرما دیجیے اللہ خوشو نصیب فرما دیجیے اللہ حضوری والی نصیب نماز نصیب نصیب فرما دیجیے اللہ تلاوت کی حلاوت نصیب فرمائیے سجدوں کا سرور نصیب فرمائیے ذکر کا دور نصیب فرمائیے اللہ حدیث جب کی مناجات کی لذت نصیب فرمائیے اے اللہ دین کی بھی حفاظت فرمائیے دین داروں کی بھی حفاظت فرمائیے دینی کاموں کی حفاظت فرمائیے اللہ شیطان ہم سے اللہ شیطان ہم سے اچھے کام جیتنا چاہتا ہے اللہ شیطان جھگڑے کرانا چاہتا ہے اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ شیطان کو نامراد کر دیجیے اللہ شیطان کو نامراد جائن کر دیجیے اللہ دینی کاموں میں دینی اداروں میں دینی مراکز میں اللہ شیطان کی طرف سے جو خرابیاں آ رہی ہوں اللہ ان کو دور فرما دیجیے اللہ دلوں کو جوڑ دیجیے اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیجیے اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیجیے اللہ جو دور ہو گئے ان کو قریب کر دیجیے اللہ سب میں پیار و محبت کا رشتہ دوبارہ قائم کرا دیجیے اللہ مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ ہمارے تینوں حرموں کی حفاظت فرمائیے تمام مدارس کی تمام مساجد کی تمام خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے دعوت و تکلیف کے تمام مراکز کی حفاظت فرمائیے اللہ ہر خیر کی حفاظت فرمائیے خیر کے ہر کام کی حفاظت فرمائیے کام کرنے والوں میں آپس میں جوڑ پیدا فرمائیے اللہ خیر کے ہر کام کرنے والوں کو ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے ضلع عالم جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا اس کو ہم سے اچھی توقعات ہے اللہ میں حضرت بدل سے ان دعاؤں میں ان کو بھی پورا پورا حصہ نصیب فرمائیے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین